حضرت ابو ادریس خولانی نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے نے سونے کی انگوٹھی پہنی پھر راوی نے سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا یونس کی حدیث نومان کی حدیث سے زیادہ درست ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چورانوے